صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شبیٰ صلی علی محمد ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل ہمیں بلائیں گے آج نہیں صلی ادا نبیدہ سلے ادا ہم ہم مدن سلے صلی شفیعدہ محمد مدن مدن بہارے جا فضا تم ہو نسی میں گل ستا تم ہو نسیم کے گلستان کی ٹھنڈی ہوا بہار جا فضا تم ہو نصیب گل ستا تم ہو بہار با رضوا تم سے ہے زیبے جنا تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے سے بے جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا خدا کی سل تمہیں تم ہو تمیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں ارے تمہیں دولہ بنا کر بھیجنا تھا تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون تو کیا کہے گو سرور کہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تو عیب تناہی سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی ارے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کہے تو کیا کہے کوئی چنی چنی تم ہو چنا تم ہو ریاست کے یہی ہے بڑھا حکومت ریاست کے یہی بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو بھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا اب کر لو جو دیکھ کے میاں نوری میاں پوچھے چو بہار باغ رضواں تم سے ہے یعنی جنت کی جو بہار ہے آقا اس کا سبب بھی آپ زیب جنا تم ہو جنت کی زیب و زینت بھی آپ ہی کے دم قدم کیا بات ہے نبی پاک علیہ علی والسلام کی اور سرکار علیہ علی والسلام کے اس شاخ جب قلم اٹھائیں اور پیارے آقا کی شان بیان کرے تو گویا دل کے تار ہلا دیتے ہیں اس اس کلام میں تو مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری نے کمال کیا ہے اور خاص طور پہ جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ اکبر کہیں تو ہاں۔ قیامت کی سختیوں کی بات کی ہے مگر وہاں امید کی بات بھی کی ہے کہ ہمیں امید ہے ایک وقت ہوگا جب نبی پاک ہمیں بلائیں گے گناہ گاروں کو بلائیں گے اور آقا ضرور اپنے گناہ گاروں کو دامن میں چھپائیں گے اور پھر ہمیں اس دن کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے تاب و تمام بھی آپ ہیں ہماری ہمت بھی آپ ہیں ہمارا سایہ بھی آپ ہیں کیا بات ہے اشفاق بھائی اگر وہ بھی دو تین شیر ہو جائیں جو خاص طور پر یقین کریں ہم گناہ گاروں کو جس طرح ایک ہمت بن جاتی ہے کس پیارے انداز میں مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے ضرور لکھتے ہیں ہمیں امید ہے روزے قیامت انہیں سے ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی مت سے کہ فرمائے دریا نم سز جنا ادھر آؤ فرمایا مایوس از جنا کہ ادھر آ جاؤ گناہ گارو جنت سے مایوس نہ ہو کیونکہ نبی پاک شافع روز بحشر ہے نا آقا علی سلاط وسلام ان شفاعت فرمائیں گے تو کہیں گے قریب آ جاؤ گناہ گارو جنت سے مایوس نہ ہو پھر آگے کیا لکھا ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ خاندان اعلی حضرت کی کیا شان ہے شہزادہ اعلی حضرت نے کلام لکھا نا یہ شیر اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میری شفاعت میرے گناہ امتیوں کے لیے ہے میری شفاعت ان امتیوں کے لیے ہے جن کے گناہوں نے انہیں ہلاک کر دیا تو گویا اعلان ہوگا اے ستم کاروں جفا کاروں سیاہ کاروں کہاں تم وہ آ جاؤ ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ ایسے آقا ہیں جو گویا تلاش کر کر کے اپنے گناہ گار امتیوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے اب سوچیں اس ان آقا کے امتی ہو کر ہم اپنی لائف سٹائل ایسا رکھیں کہ انہیں ناراض کریں آج کی رات جو سیلیبریشن کے نام پر جو گناہوں کا سیلاب آ رہا ہے سوچیں ہم کس سے دور ہو رہے ہیں اس ہستی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں جو تو اپنے گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کر گویا جنت کی طرف لے جائیں گے انہیں ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا چاہیے آگے ہمارے جاؤ کہاں تم ہو کس سے کہوں پیاریاں کا تمہارے ہو ساس کس سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجھے کا تمہارا ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں رہے مجھے جی لو بنا ہے بے رسا تم لو رہے تا مجھے لے لو تام مجھے لے چلو تا تم ہو اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوال خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گنہ گار سائے رکھنا اپنے خطا کو اپنے ہی میں لو پہ کروڑوں تہے دامن مجھے لے لو تہے دامن مجھے لے لو بنا جنا پے کسا بس ہوں طاقت حقیقت ناناتقت بے کس نا بے بس ہوں نان طاقت کیونکہ میں سدا مجھ مجھ کمزور کے ہو میں صدقے جاؤں آقا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں مجھ گم سو گے تابو تبا تم ذرا سوچیے مدری چل کے ناظرین سرکار علی سرات والسلام کے ذکر میں کتنا سکون ہے نبی یہ پاک کی یاد میں کیسی چاشنی ہے کیوں جائیں ایسی گناہوں بھری محفلوں میں ایسے گناہوں بھری جگہوں پر ساتھ رہیے سرکار علی اس السلام کا مل کر ذکر کرتے رہیں گے مدینے کی یاد کرتے رہیں گے ہو سکا تو عشق رسول میں آنسو بہاتے رہیں گے یقین کرے سارے غم انسان بھول جاتا ہے امام عشق محمد حضرت لکھتے ہیں نا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو اور اس کو پریکٹس کیجیے آپ یقین کریں اگر آپ واقعی کسی تکلیف میں ہیں کسی مشکل میں ہیں نہیں نکل رہی وہ بات دل سے نہیں نکلتی وہ ٹینشن سر پہ سوار ہے آپ اپنے آپ کو نبی پاک کی یاد میں گم کر لے سرکار کی ذکر میں گم کر لے پھر آپ دیکھیں you will you will forget everything ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ان کے نثار کو رنج میں گو جب یاد آ گئے ہیں سب سب سب بھلا دیے ہیں جب یاد سب غم بھلا دیے